بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں